ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتنظر نفس ما قدمت لبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وقال الله تعالى قو أنفسكم وأهل رجال شداد لا يعصون الله ما ما أمرهم ويفعلون يؤمرون آج کی اس عظیم الشان مجلس میں ذمہ داریاں موضوع بہت وسیع ہے ذمہ داریاں ایک طرح کی نہیں ہوتی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہماری بحیثیت انسان ہوتے اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں بحیثیت مسلمان ہونے اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں بحیثیت ایک ہندوستانی اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو بحیثیت گھر کے بڑے کے ہمارے اوپر لازم ہو اور بعض ذمہ داریاں محلے قبیلے قوم خاندان مسجد مدرسے کمیٹی اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے اب کن ذمہ داریوں کو بیان کیا جائے وہ ذمہ داریاں جو کے انسان ہمارے اوپر ہے یا ان ذمہ داریوں کو جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یا ان ذمہ داریوں کو جو بحیثیت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ موضوع الگ الگ ہو جاتا ہے لیکن آج کی اس مجلس میں وقت کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ ایسی ذمہ داریوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ذمہ داریاں ہم پر بحیثیت مسلمان بحیثیت خاندان کے فرد امت مسلمہ کے ذمہ دار شخص کے لاگو ہوتی ہے ہم کیا ہیں کہاں کھڑے ہیں کن حالات سے دو چار ہیں قوم ہماری کہاں جا رہی ہے ہمارے دشمن ہمارے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے مخالفین نے ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ایک حیثیت تو یہ پھر دوسری حیثیت ہمارے مخالفین کے جو ہمارے سلسلے میں منصوبے ہیں پلاننگ ہے وہ کس انداز کے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کی آگے کی پلاننگ ہے ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان بحیثیت ذمہ دار فرد سماج اور بحیثیت ہندوستانی کے بہت ضروری اور اس میں ہر ایک آدمی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر سوش نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ کام تو مولی صاحب کریں گے یہ کام تو امام صاحب کو دیکھنا چاہیے یہ صاحب تو متولی صاحب کو دیکھنا چاہیے اور یہ کام جماعت کے امیر یا صدر کو دیکھنا چاہیے ایسے کام نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری دوسرے کے سر ڈال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور بچانے ہی کا نام راہ فرار اختیار کرنا ہے لیکن صورت حال ایسی ہے کہ اس وقت مسائل دشواریوں اور ذمہ داریوں سے منہ مو موڑنا راہ فرار اختیار کرنا اپنے اور اپنی قوم کے افراد کے لیے سنگین جرم کا ارتکاب کرنا ہے اگر آج ہم نہیں ہوش میں آئے تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی اور پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی صرف الزام نہیں دیں گی ہمیں کوسیں گی ہمیں گالیاں دیں گی کاش ہمارے بزرگ وقت رہتے بیدار ہو جاتے اور وہ کام کرتے جو ان کو کرنا چاہیے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جیسے ہم بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ملک آزاد ہونے کے وقت ہمارے اکثریتی طبقے کے میٹھے میٹھے بول اچھی اچھی کہانیاں یکجہتی کے پروگرام گنگا جمنی تہذیب کی دہائی امن و شانتی کے پیغام سن کر ان کی باتوں پر یقین کر لیا اور کوئی ایسی سیکورٹی اور ضمانت قانون میں حالات میں نہیں رکھوائی جس کی وجہ سے ہم آج طرح طرح کی پریشانیوں سے دو ہیں میں اشاروں کے نایوں میں بات نہیں کرتا اور بہت زیادہ کھل کے بھی اگر کہا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو صرف چھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ کو آج ابھی سے غور کرنا اپنی ذمہ داری سمجھنا قوم کی رہنمائی کرنا نئی نسل کو تیار کرنا اپنے گھروں کا ماحول بنانا اور ایک جدید انقلاب کی نیو ڈالنا بہت ضروری ہے کیا ہے یہ چار چیزیں ہم امریکہ اور اس کے اتحادی رشیا اور اس کے اتحادی اسرائیل اور اس کے اتحادی اور فرقہ پرست تنظیمیں اس ملک میں اور ان کے مختلف ناموں کے سنگٹھن ان تماموں کی سرگرمیوں پر جب نظر ڈالتے ہیں اور اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ان کا نقطۂ اتحاد کیا ہے یہ سب کس مقصد کے لیے سرگرم ہے تو ہمیں جو باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں انہی باتوں پر میں آپ کی توجہ مقبول کرانا چاہتا ہوں امریکہ کی پالیسی ہے اس کے اتحادیوں کی پالیسیاں اس ملک کے فرقہ پرستوں اور گنڈوں کی پالیسیاں سب سے زیادہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز اگر کھٹکتی ہے تو ہمارا دین ہماری دینداری ہمارا اپنے دین پر قائم رہنا ہم مرد ہوں داڑھی رکھے تو یہ داڑھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے ہماری خواتین اگر برقع پہنے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سینے پر چھریاں چل رہی ہیں یہ دو ادھارن میں نے آپ کو دیے یہ ایک طرح سے پہچان شناخت ہے دینی پہچان دینی شناخت اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمارے دین سے خائف ہیں خوف زدہ ہے اور اپنی بزدلی اور مکاری کی وجہ سے نشانہ تو دین ہے لیکن دین الگ سے کہیں پایا نہیں جاتا ہم ہی اس کے علم بردار یا اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں لہذا وہ ہمارے ساتھ دشمنی بات اور اگر ایک بار ہمارا رشتہ ہمارے دین سے ٹوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا تو اس کے بعد ہماری ہماری شوکت ہماری شان ہماری طاقت ہماری قوت ہمارا وقار ہمارا وزن سارے کے سارے ایک لخت ختم ہو جاتے ہیں کچھ نہیں رہتا ہمارے پاس میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اس دنیا میں اس وقت کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا عرب لوگ عرب قوم اس دنیا میں بہت بڑے ہیں عرب صحرا میں آباد تھی ان کے پاس دین نہیں تھا اس کی حالت کیا تھی ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا ان کی کوئی حکومت نہیں تھی ان کی کوئی سلطنت نہیں تھی حد تو یہ ہے ان کا کوئی سکہ نہیں تھا دنیا کی موجود طاقتوں میں ان کا کوئی وزن کوئی وقار نہیں تھا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تیئیس سال کے مختصر تیئیس سال جس میں تیرہ سال اذیتوں تکلیفوں پریشانیوں اور تشدد آمیز دشمنوں کی کاروائیاں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ان اذیتوں کے ساتھ گزرے تیرہ سال اب اس میں سے بچتے ہیں صرف دس سال اس دس سال کے عرصے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی بنیاد پر وہ نظام قائم کیا وہ قوت فراہم کی وہ اصول ہمیں دیے جن پر چل کر ہم نے صرف تیرہ چودہ سال میں قیسر سے لے کر کسرا تک اس زمانے کی سپر پاور جیسے آج رشیا اور امریکہ ہے تو اس زمانے کی سپر پاور اور کسرا تھے تیرہ سے چودہ سال کے اندر اندر ہم نے ان کو فتح کر لیا تھا عراق ایران خوراسان مصر شام افریقہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت اتنی ہو گئی کہ ان کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کھڑی ہو سکے ہم نے قیصر اور کسرا کے وارثوں سے خراج وصول کیا یہ طاقت اور یہ قوت جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی اس کے پیچھے کیا تھا کیا عرب قومیت تھی عرب کی جنگ جویت تھی عرب کی تلواریں تھیں کچھ بھی نہیں تھا عرب قوم پہلے بھی تھی تلواریں پہلے بھی تھیں یہی علاقے اور خطے ان کے زیر نگی تھے لیکن ان کا کوئی وقار نہیں تھا دنیا میں ان تمام میں جان ڈالنا اور پاور دینا کس کا کام تھا دین دین نے ان کو کھڑا کیا اور قیصر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا یہی ہے دین آج صورت حال یہ ہے رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا اور ایک لمبی جنگ نہتے مسلمانوں سے لڑی جس کے نتیجے میں رشیا ڈاؤن ہو گیا اس کا اتحاد ٹوٹ گیا چار بڑی ریاستیں اس سے الگ ہو کر مسلم ریاستیں بن گئیں اور رشیا اپنی طاقت جو عالمی پیمانے کی طاقت مانی جاتی تھی کھو بیٹھا امریکہ اور رشیا میں جو سرد جنگ چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اب دنیا میں صرف ایک ہی پاور ہے اور اس پاور کا نام ہے امریکہ اب امریکہ کو خطرہ رشیا سے نہیں ہے رشیا اٹھ کر اب کبھی امریکہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا دوسری کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اس کو ڈر ہے اسلام سے اسلام کا آئیڈیالوجی اسلام کا نظام زندگی نظام حکومت یہ اس کو ڈرا رہا ہے خوف زدہ کر رہا ہے آج رشیا میرے مقابلے پہ نہیں آئے گا کمیونزم نہیں آئے گا اگر آئے گا تو اسلام آئے گا اگر میری شکست کا باعث بنا تو اسلام بنے گا جس اسلام نے رشیا کو دھول چٹا دی وہی اسلام امریکہ کو بھی دھول چٹا دے گا اس لیے امریکہ اپنے سارے اتحادیوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے ڈر کے مارے کائرتا اور بزدلی میں بات آ رہی ہے سمجھ میں اسی کے اتحادی اسی پیٹرن پر سوچتے ہوئے ہمارے اس ملک میں بھی جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور آئے دن فرقہ پرستانہ نفرت انگیز بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور نہتوں کو پکڑ کر مارتے اور ان کی جان لیتے رہتے ہیں ان کو بھی ڈر ہے تو اسلام سے دین سے یہ ہم سے نہیں ڈرتے ہمارے دین سے ڈرتے بات آ رہی ہے سمجھ میں اگر آ رہی ہے تو پہلی بات آج کے اس اجلاس کی گاٹھ باندھو دین سے اپنا رابطہ اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن دین کو نہیں چھوڑے دین ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے اور دین ہی ہماری عزت و وقار کا ضامن ہے اگر دین پر رہتے ہوئے مان لیا جائے ہماری جان جا رہی ہے تب جب نکلتی جان ہے اسلام پر پھر نہیں پرواہ مجھ کو جان کی یہ زندگی کامیاب زندگی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر ہیں اور جتنی نعمتیں دین کے واسطے سے ہمارے اوپر ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہم دین میں پکے ہو کر رہیں توحید کو مضبوطی سے تھامیں رسول اکرم کے فرامین پر عمل کریں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے اختلاف سے بچے شادی میں بیاہ میں موت میں رنج میں خوشی میں تجارت میں کاروبار میں آپسی تعلقات میں دین کو آگے رکھے دین جو ہدایت ہے اس کو مانے یہی ہماری کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے دین کے بغیر زندگی گزارنا جانوروں کے انداز سے زندگی ہمیں کرنا ہے کہ ہم انسان اور اشرف المخلوقات بن کر زندہ رہے اللہ اس کے کے رسول فرما بردار بن کے زندہ رہے یا جانوروں کی طرح سے زندگی گزارے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے پہلی بات دین کی ایک دوسری بات میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص تہذیب ہوتی ہے ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے زندگی گزارنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے جتنی بھی قومیں ہیں دنیا میں ان کی تہذیب الگ ہے ان کا کلچر الگ ہے ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے ہم کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا مسلمان بنایا ہماری بھی ایک تہذیب ہے اور اس تہذیب میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی پھر محمد رسول اللہ کے حقوق کی ادائیگی پھر صحابہ کرام کی عزت و احترام امامان دین کا احترام بزرگان دین شہداء اور اولیاء کرام کا احترام اپنے علماء اور بزرگوں کا احترام یہ ہماری تہذیب کی بنیادیں ہیں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتا ہے رسول اکرم کی شان میں گستاخی کرتا ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اپنی تہذیب سے نا آشنا اور تہذیب کا غدار بے وفا جاہل ہے اناڑی ہے منافق ہے یہ غیروں کا جاسوس ہے جو ہم میں مل کر ہماری تہذیب کو نقصان پہنچا رہا ہے بھائیوں عزیزوں تہذیب معمولی چیز نہیں ہے بڑی چیز تہذیب ہی ہمیں سکھاتی ہے ہم اپنے ماں باپ سے بات کیسے کریں گے ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے ہمارے گھر کیسے چلیں گے قرآن شریف کو دیکھو ماں باپ کے سلسلے میں وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنَّكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ إِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَا كُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيلًا آیتِ کریمہ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بات لمبی ہوگی لیکن صرف دو باتیں ماں باپ کا احترام اور ان کی عزت ان کے ساتھ بولنے کا سلیقہ اور طریقہ اور ان کے سامنے اپنے شانوں کو نیچا اور ڈھیلا رکھنا ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا اور ان کی تربیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے اللہ رب العزت سے دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے والدین کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ کر جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا تھا یہ ہماری تہذیب کا حصہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا وفد میں کچھ بزرگ لوگ تھے کچھ نوجوان تھے کچھ ایسے تھے جو نوجوانی سے قریب آپ سے بات کرنے کا جب موقع آیا تو ایک نوجوان آگے بڑھ کر بات کرنے لگا بزرگ خاموش ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبرا مطلب تہذیب سیکھو تہذیب سیکھو بڑوں کے سامنے ان کے رہتے ہوئے ان کی موجودگی میں بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گفتگو کریں یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا آپ نے مسواک دینا چاہیے بچے کو نہیں بڑے کو ہماری تہذیب کا حصہ ہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کریں گے ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں گے تو السلام علیکم کہیں گے ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں پہنچیں گے تو السلام علیکم کہیں گے ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ ہمارے بیٹھے ہوئے اگر کوئی بزرگ آئے گا تو ہم اٹھ کر اس کو جگہ دیں گے بیٹھنے کے لیے یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے بھائیوں آج ہم بہت زیادہ پریشان خلفشار اور ٹینشن کا شکار ہے اس میں ایک بڑا سبب اپنی تہذیب کو ضائع کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی تہذیب گنوا دی غیر مسلموں کی تہذیب کے بڑے عناصر اپنے یہاں داخل کر دیے آج ہمارے گلوں میں تعویذ ہماری عورتوں کے گلے میں تعویذ ڈنڈوں میں تعویذ کمروں میں تعویذ یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے یہ بات ہمیں جتاتی ہے کہ ہمارا توکل ہمارا بھروسہ ہمارا ایمان ہمارے رب کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے اور یہ تعویذ جو ہمارے ڈنڈ میں بندھا ہوا ہے ہمارے کمر میں بندھا ہوا ہے یا ہمارے سر میں یا ٹوپی میں سلا ہوا ہے یہ زیادہ پاورفل ہے ہمارے رب کے مقابلے میں یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے آج ہم جو لباس پہن رہے ایک لباس تو وہ ہے جو ہمیں بعض مجبوریوں کی وجہ سے غیروں کی مجلس میں پہنا پہننا پڑتا ہے چلیے وہاں پر کوئی آپ کے لیے وجہ جماعت نکل سکتا ہے لیکن آپ کو اپنے گھر میں اپنی مسجد میں اپنی محفل میں اپنی تقریب میں اپنا لباس اپنی تہذیب پہننے سے کیا پریشانی ہے ذرا دیکھو ایک قوم اور اسی ہندوستان میں رہتی ہے نہایت اقلیت میں ہے ہم تو بہت بڑی اقلیت ہیں ہماری تعداد تو بہت ہے بلکہ اقلیت نہیں ہم تو دوسری بڑی اکثریت ہیں اور وہ قوم بہت بہت چھوٹی اقلیت لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بس میں جائیں ریل کے ڈبے میں جائیں اور چار آدمی صرف ان کے بیٹھے ہو وہ آدمی نظر ڈالتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بہت آدمی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے کسی آدمی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا گالی نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ جس طرف نظر اٹھاتا ہے پگڑی نظر آتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم ہیں اگر پندرہ بیس بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دو ٹوپی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سڑے سے سڑا مریل سے مریل آدمی بھی اس کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کرنے لگ جاتا ہے کس لیے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک آدمی یہ ہے ایک وہ بیٹھا ہوا ہے ان دونوں کو تو میں نمٹ لوں گا اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دس پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ایسی حرکت کرے گا وہ کیوں کر رہا ہے ایسا اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی تہذیب چھوڑی اپنی پہچان کھوئی تو اپنا وقار بھی کھو دیا اپنی عزت بھی کھو دی اپنا وزن بھی گرا دیا اپنی قوم کے آدمی کو پٹتا ہوا دیکھ کر آپ کو ہمت اور جرت نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کر اس کے سلسلے میں ہمدردی کا ایک لفظ استعمال کریں باہر کا چونگا بند کر دیا تو بات ہوگی گئی تھی کہ تکلیف چلتی رہی باہر کا چونگا بند ہو جائے علاقے میں تو تقریر چلتی رہے بھائیوں بات لمبی نہ ہو جائے شاید وقت ترین ہونے لگا ہے تو میں یہ دوسری چیز تھی اپنی تہذیب کو باقی رکھو اپنے علماء سے اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے اس سلسلے میں بات کر کے اپنی تہذیب کو اپنے گھر کو اسلامی تہذیب کے انداز میں بساؤ سنوارو اور بناؤ مسلمان کا گھر صاف ستھرا اس کی گلی بھی صاف ستھری آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی پہچان گندگی ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے میونسپلٹی والے جان بوجھ کر مسلم علاقوں میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے مجرمانہ حرکت کرتے ہیں وہ انتظام نہیں کرتے اور اگر کسی کی شکایت کی جائے تو اس پر ایکشن نہیں لیتے سب وجہ ہے لیکن بھائیوں کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے صفائی کی کیا ہم نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنی دکان اپنا مکان اپنا دروازہ اس کے سامنے تو کم سے کم ہر آدمی اگر اتنا ہی کرنے لگ جائے تو بھی بہت حد تک صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اپنی تہذیب کو نہ گماؤ تمہارے رسول نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا جس دین میں صفائی آدھا ایمان ہو اور اس دین کے ماننے والوں کی پہچان گندگی بن جائے کتنی شرم کی بات ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھو ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری زبان جن لوگوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے قوموں کے عروج و زوال کی کہانی پڑھی ہے اور اس سلسلے میں تجزیہ نگاروں کے تبصرے اور تجزیے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کسی قوم کو ذلت اور خواری سے دو چار کرنے کے لیے اس کو مٹانے کے لیے اس کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اس کے دین کو زوال پذیر کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے زبان زبان کو مٹا دیجئے قوم اپنے آپ مٹ جاتی ہے قوم نہیں رہے گی زبان نہیں رہے گی تو قوم بھی نہیں رہے گی وہ دوسروں کے ساتھ جا کر زم ہو جائے گی اور جو اس کی اپنی خصوصیات ہیں اپنے دین کی اپنی تہذیب کی وہ سب ختم ہو کر دوسری قوم کی تہذیب دوسری قوم کا دین اس کی اصطلاحات ہمارے اندر آ جائیں گی آج دیکھیے ایک زمانہ تھا ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی چلو اللہ کے بھروسے یہ کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے ہمارے بزرگ اکثر ایسا کہا کرتے تھے آج ہم سنتے ہیں اپنے نوجوانوں کی زبان سے رام بھروسے یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ افسوس کی بات نہیں کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی ایک مخلوق کو اپنی زبان پر لا کر اس پر بھروسہ اور توکل کر کے اپنی تہذیب کو برباد کیا اپنے دین کو برباد کیا اپنے رب کو ذلیل کرنے کی کوشش کی یہ کیوں ہوا زبان کی وجہ سے یہ ہمارے نوجوان جب اردو سے نابلد ہو گئے گھر کا ماحول بدلا اصطلاحات بدلی تو اللہ کی جگہ اس کی مخلوق آ گئی زبان زبان کسی بھی قوم کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اس کی شناخت ہوتی ہے آج دشمنان اسلام فرقہ پرست ہماری شناخت ہی مٹانے کے در پہ ہے اسی لیے وہ ہماری زبان کو مٹانا چاہتے ہیں یہ ملک آزاد ہوا آزادی کی لڑائی لڑی گئی آپ بتا سکتے ہیں کوئی دوسری زبان اردو کے علاوہ اس ملک میں اس کونے سے اس کونے تک کشمیر سے کنیا کماری تک کون سی زبان تھی جو ہر صوبے کے علاقے کے لوگ وہ زبان بولتے تھے اور آزادی کی لڑائی میں شانے سے شانہ ملا کر انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کون سی زبان تھی وہ کیا اردو کے علاوہ کوئی دوسری زبان تھی انقلاب زندہ باد کس زبان کا نعرہ تھا کیا اس کونے سے اس کونے تک ہندوستان کے کیا یہی نعرہ نہیں گونجتا تھا آج دیکھیے ہندوستان میں رہنا ہوگا تو بندے ماترم کہنا ہوگا یہ کیا ہے بھائیوں ہمارے بہت سارے لوگ پچھلے دنوں میں پچھلی سالوں میں اخباروں میں بحث کر چکے ہیں بندے ماترم کہنے میں کوئی بات نہیں ہے اس کا تو یہ ارتھ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ضمیر بیچ چکے ہیں فروشی کر رہے ہیں یہ اسی لیے مسجد فروشی کے لیے تیار ہو گئے ہیں تہذیب انہوں نے بیچ دی ہے دین دیا دیا ہے ہے ضمیر زبان گروی رکھ دی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی شکلوں پہ مت جاؤ ان کے نام پہ مت جاؤ یہ کلنک ہے مسلمان کے نام پر پھر کیا کیا جائے سرکار پرستاؤ بہت بناتی ہے الیکشن آتا ہے تو بھی کرتی ہے اردو کے لیے یہ کریں گے اردو کے لیے وہ کریں گے اردو اکیڈمیاں بھی بنائی جاتی ہیں لیکن اردو کو روزگار سے نہیں جوڑا جاتا جس کی وجہ سے غیر ہی نہیں ہمارے بچے بھی اردو سے نابلد بلد ہیں آج علماء کرام اللہ رب العزت ان کی ہمتوں کو جوان رکھے بہت محنت اور کوشش سے نہایت ہی تحقیقی لٹریچر تیار کر رہے ہیں لیکن کس زبان میں اردو میں لیکن جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس لٹریچر کو پڑھے گا کون قوم تو اردو جانتی نہیں ہماری نوجوان نسل اردو جانتی نہیں ہم ایک پرچہ لے کر جاتے ہیں کسی مسجد میں کسی محفل میں کسی آدمی کے پاس اور کہتے ہیں بھائی صاحب اس کے ممبر بن جائیے تو بڑی سادگی سے کہہ دیتا ہے ملی صاحب کیا کریں اصل میں اردو ہم تو جانتے ہیں لیکن گھر میں تو کوئی جانتا نہیں نہیں جانتا اس کا مجرم کون ہے مجرم کون ہے حکومت ہے صرف حکومت تم ذمہ دار نہیں ہو آٹھ سو سال ایک ہزار سال تم اور دو سو سال انگریز اس ہندوستان میں حکومت کر گیا اور دوسری قوم کو دیکھیے آپ کہ اس نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا صرف ایک نسخے سے کیا نسخہ یہ تھا کہ مرد حکمراں حکمراں مسلمان ہیں تو اردو اور فارسی پڑھیں گے تاکہ ان کو سروس ملے نوکریاں ملے بڑی بڑی نوکریوں میں انگریز آئے تو سب سے پہلے انہوں نے انگلش سیکھی اور گھروں کا سارا ماحول گھروں میں عورتیں خواتین سب ہندی پڑھے گی ہندی کو انہوں نے زندہ رکھا ایک سو بارہ سو سال تک ابھی آپ کو آزادی ملے ستر سال مشکل سے ہوئے ہیں اور آپ کے گھروں کا حال یہ ہے کہ پورے گھر میں بعض بعض گھروں میں کوئی اردو کا جاننے والا نہیں ہے شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ صحیح ہے اردو مسلمان کی زبان نہیں ہے اس ملک کی زبان ہے الگ اٹھا کے رکھو اس مسئلے کو اردو وہ زبان ہے جس میں ہمارے قرآن کا ترجمہ ہے عربی کے بعد وہ زبان ہے جس میں ہمارے رسول کی احادیث ہے وہ زبان ہے جس میں ہماری تاریخ ہے وہ زبان ہے جس میں ہماری فکر ہے وہ زبان ہے جس میں ہماری تہذیب کے بلند معیار لٹریچر ہے سارا کچھ تو ہمارے علماء کی محنتیں کوششیں مورخین کی اس اردو زبان میں ہے ایک بڑا طبقہ سینکڑوں سال تک محنت کرتا رہا اردو کے لیے اب اب وہ بیچارہ محنت کرے ہندی کے لیے شرم کرو شرم کرو بہت افسوس کی بات ہے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اردو پڑھائے شبینہ کلاسیں لگاؤ ان مسجدوں کو صرف نماز کے لیے نہیں مسجد ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو اردو پڑھانے کے لیے استعمال کرو بھائیو آزان ہو گئی اچھا, اچھا۔ بھائی رک جاتے ہیں دو منٹ میٹھی ہوگی نا اصل لے لیجیے تو جانے تو ان کو جانے تو آپ روک دو بھائی ان کو جانے تو جی، ہاں تو بھائی ہلو یہ افسر ہاں تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے اپنے گھروں میں اور اپنی زبان کو جانتی رہیں تو ان کی گود میں جو بچے پرورش پائیں وہ بھی دین کے تہذیب کے اور زبان کے علم بردار رہے شبینہ کلاسی چلائیے اسکول میں آپ کے بچے جاتے ہیں ہم اسکول کے مخالف نہیں ہیں انگلش پڑھ رہے ہیں انگلش کے مخالف نہیں ہیں ہندی پڑھ رہے ہیں ہندی کے مخالف نہیں سنسکرت پڑھ رہے ہیں سنسکرت کے مخالف نہیں لیکن ہم اس بات کو بھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ دنیا بھر کی چیزیں تو پڑھیں آپ اور اردو کو بھول جائیں اپنی تہذیب کی اپنی زبان کی اپنے دین کی کوئی پرواہ نہ کریں یہ قوموں کی زندگی میں زندہ رہنے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ موت کو دعوت دے کتنا رہے بھائی یہ چوتھی چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے اپنی تاریخ آج ہمیں بدقسمتی سے ایسے حالات کا سامنا ہے کہ قدم قدم پر ہمیں اپنی تاریخ سے اپنے دین اپنے سلاطین اپنے بادشاہوں اپنے شہنشاہوں اپنی تہذیب اور اپنے دورے حکمرانی کے وہ روشن پہلو انصاف پروری عدل گستری اور لوگوں کے ساتھ مساوات کے نادر واقعات پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ہمارے سلاطین نے بغیر کسی تعصب کے برادران وطن کے لوگوں کو بڑے بڑے پوسٹ دیے سپے سالار بنایا زمین کے سارے معاملات کوٹ کچہری کے پٹواری کے تمام معاملات خاص قوم کو مسلمان کو نہیں غیر مسلم کو سارے اختیارات دے کر رکھا اونچی تنخواہیں دیں عزت و احترام دیا یہی وجہ ہے کہ ان کی کوٹھیاں ان کی حویلیاں ان کے محل باوجود اس کے کہ حکمرانی ہماری تھی بادشاہ ہمارا تھا سلطان ہمارا تھا لیکن ان کی کوٹھیاں ان کے محلات اور ان کے قلعے آج بھی اس ملک میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے سلاطین نے کبھی تعصب نہیں برتا لیکن کیا کریں یہ بات ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی نہیں جانتے ہمارے نوجوان نہیں جانتے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی یہ اپنی تاریخ کو نہیں جانتے آج اس ہندوستان میں اورنگزیب کو سب سے بڑا ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ اس ہندوستان میں اورنگزیب واحد ایک ایسا حکمراں تھا کہ اکھنڈ بھارت جس کو کہیں اسی کے دور میں اکھنڈ بھارت تھا اس سے بڑا ہندوستان نہ اس اس سے پہلے کبھی تھا نہ نہ کے بعد آج تک ہوا اور آئندہ امید ہے اتنا بڑا ہندوستان جتنے بڑے ہندوستان پر اور حکومت کرتا تھا انصاف کے ساتھ ایک دو نہیں سینکڑوں سینکڑوں مندروں مٹھوں اور بڑے بڑے آشرموں کو ایک دو لاکھ کروڑوں کروڑ روپے کی جائیدادیں اس نے وقف کی عطیہ دی اور ان کے مہنتوں کو رہنے کے لیے بڑے بڑے وظیفے دیے لیکن آپ کو کہاں معلوم آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے کیوں اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے اپنی تاریخ نہیں پڑھتے چائنا سے جب جنگ ہوئی تو ہمارے ایک نواب نے بھر بھر کے سونا پچیس کوئنٹل من غالباً پچیس من بھر کے سونا اس حکومت کو دیا معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم سب سے پہلے پاکستان کے ٹینک کو توڑنے والا کون تھا ایک مسلمان بریگیڈر تھا معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہے کیوں نہیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے اپنی تاریخ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اپنی تاریخ تو فراموش کر دیتی ہے دوسری قومیں اس پر حاوی ہو جاتی ہے اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھو یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چاروں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں دین تہذیب زبان اور تاریخ یہ چار باتیں ہوئی آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو کہ ہم ان چاروں چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں گے قائم کریں گے کوشش کریں گے کہ ہماری قوم میں یہ چاروں چیزیں دین بھی اصلی شکل میں اور مضبوطی سے قائم رہیں دین پر ہمارا اعتماد غیر متزلزل ہو اپنی تہذیب کو گلے سے لگائیں احساس کمتری قریب نہ آنے دیں اور اپنی تہذیب کو دل سے لگا کر اس پر قائم رہیں زبان کو فروغ دیں خود سیکھیں بچوں کو سکھائیں اور اپنی تاریخ ضرور پڑھیں یہ چار باتیں ہو گئی دو باتیں اور کہنا چاہیے ہماری اصل طاقت اصل پاور کیا ہے جانتے ہیں آپ امریکہ نہیں ہے رشیا نہیں ہے چائنا نہیں ہے کوئی اور دنیا کی حکومت نہیں ہے ہمارا اصل پاور ہمارا رب ہے اس پر یقین اس پر بھروسہ علیہ اللہ بکافل عبدہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے بلا شبہ کافی وہی ہمارا حاجت ربا مشکل کشا بگڑی بنانے والا روزی روٹی دینے والا بیٹا بیٹی دینے والا مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھڑانے والا اور ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے والا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس ملک میں موجود حکومتیں سرکاریں پارٹیاں کوئی بھی پارٹی ہو یہ پارٹی ہمارا بھلا کرنے کا نعرہ تو دیتی ہے تو کرتی ہے لیکن کوئی ہمارا بھلا نہیں کرتی جو بھی ہے ہمیں فریب دے کر ہمارے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے بھائیوں اس ملک میں رہو اس ملک کو اپنا وطن سمجھو اس کی خدمت کے لیے جو کچھ صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی ہے سب دو سب استعمال کرو لیکن اپنا پاور اپنی قوت ان پارٹیوں کو نہیں اپنے رب کو سمجھو دوسری بات ہمارا پاور ہاؤس پاور ہاؤس آج کل تو ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے یہ موبائل ڈسچارج ہو جاتا ہے پھر اس کو چارج کیا جاتا ہے ہماری بیٹری بھی ایمانی بیٹری ہماری ڈسچارج ہو جاتی ہے اس کو بار بار چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ اجلاس بھی اس کے چارج ہونے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اصل ہمارا پاور ہاؤس جہاں سے ہمیں طاقت اور انرجی ملتی ہے وہ ہے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی لیڈر نہیں اور کوئی ذات نہیں اللہ اور اس کے رسول یہی ہماری اصل طاقت اور قوت ہیں اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو اللہ کی رحمتیں اس کی نوازشیں ہمارے ساتھ ہیں ہماری قوم کے ساتھ ہیں دنیا کچھ بھی کر لے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو ہر ایک کے مقدر میں ہے لکھی ہوئی ہے جتنا وقت ہے اتنا وقت گزارے گا جیسے آنی ہے ویسے آ کر رہے گی اس کی فکر کیا کرنا لیکن جب تک دنیا میں رہو عزت کے ساتھ رہو اور عزت اللہ کے پاس ہے انما العزت للہ وللمؤمنین عزت اللہ کے پاس ہے اس کے رسول کے پاس ہے مومنوں کے لیے ہے تم عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہو اس پارٹی کے پاس اس پارٹی کے پاس یہ تو خود ہی بے عزت ہے ان کے پاس کہاں عزت ملے گی ان کا دامن خالی ہے ان کے پاس عزت نہیں ہے عزت اگر طلب کرنا ہے تو اللہ سے طلب کرو وہ ہے عزتیں دینے والا وہ ہے ذلتوں سے دو چار کرنے والا آج جو حکمراں بنے بیٹھے ہیں کل ان کو اتار کے ذلیل و خوار یہی کرے گا رب ہی کرے گا تم نہیں کرو گے کوئی اور نہیں کر سکتا اپنے رب سے رابطہ جوڑو اس سے مانگو اس کو پکارو اس کو سہارا سمجھو دین کے وفادار بن کر رہو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اختلافات کو فراموش کر دو حنفی شافعی مالکی ہمبری بریلوی دیوبندی اور بھی کوئی کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارا بھائی ہمارا کلمے کا بھائی ہے اپنے بھائی کو بھائی مان کر اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے گالی بھی دیتا ہے تو اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرو بھائی بھائی بن کر آؤ ہمارا اتحاد آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے ہماری عزت کے لیے ہمارے دین کے لیے تہذیب کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت کے لیے تاریخ کی حفاظت کے لیے اتحاد اگر ہے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مخالف قوت آ کر ہمارے اس اتحاد سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی اور ہم انشاءاللہ اس جنگ میں سرخرو ہو کے نکلیں گے پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کاش پروردگار میری جو بھی بات ہے میرے بھائیوں کے دل تک پہنچ جائے ان کے دل میں اثر کرے اور پروردگار ہماری قوم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہے ان کو معاف کر اور آئندہ ان کو توفیق دے کہ یہ اپنی چیز کو اپنی سمجھے اپنے دین